واہ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 وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اوسیکم اللہ اسلامی بھائیو اور دوستو سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں یہ اللہ کی بھی وصیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے اس لیے یہ وصیت ہمیشہ یہ وصیت ہمیشہ ہاں، اپنے قریبین کو اور اپنے ماننے والوں کو ضرور کرنا چاہیے اپنے بال بچوں کو کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اتق اللہ حیثما ما کن تم اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی ہو رواہ الترمذی والحدیث صحیح اسلامی بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں نیاز بندگی کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے نیاز بندگی کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے اسے تو جانتا ہے صرف دیوانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں امت کے نزدیک رسول کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے رسول کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا امت کے لیے رسول سب کچھ ہوتا ہے رسول کی اتباع لازم ہوتی ہے رسول کی پیروی لازم ہوتی ہے اور جن امتوں نے اپنے رسول کا راستہ چھوڑ دیا اور اپنے رسول کی اتباع اور فرما برداری چھوڑ دی اور رسول کے علاوہ امتیوں کے تعلیمات پر عمل کرنے لگی وہ امت ہلاک ہو گئیں برباد ہو گئی اور ان کی تعلیمات مٹ گئی اور ان کے ہاں تحریف اور ضلالت و گمراہی آ گئی اور ہمارے سامنے یہود و نصارہ کی واضح مثالیں موجود ہیں کہ یہودیوں نے اپنے نبی جناب موسا علیہ السلاط والسلام کی تعلیمات کو بدل ڈالا ان کی اتباع چھوڑ دی چنانچہ وہ گمراہ ٹھہرے اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے ماننے والے نصارہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر تبدیلی پیدا کر دی اور ان کی اتباع اور پیروی چھوڑ کر کے ہاں، غیروں کی اتباع اور پیروی کرنے لگے چنانچہ وہ گمراہ ہو گئے لہٰذا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس کا ذکر اپنی کتاب پاک کے اندر بے شمار مقامات پر کیا ہے جس کا ذکر اور جس کا حسر ممکن نہیں ہے جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے لیکن میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ حضاب کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ اور آئیڈیل ہے نمونہ اور آئیڈیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے کوئی کام کیا جائے جس کو دیکھ کر کے ہاں، ان کے نمونے کو اپنایا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور عسویہ حسنا ہے <coughs> کن چیزوں میں پوری زندگی کے اندر پیدائش سے لے کر کے وفات تک اور وفات کے بعد تک کے جو اعمال ہیں اور جو منازل ہیں ان سب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے اسے اپنا لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ جو دین اور شریعت کی باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ان کو لے لے نے اور جن سے روک دیا ہے ان سے رک جائے کسی دوسری شخصیت کی طرف نہ دیکھے رسول کی حیثیت سے یا دین کے اندر اتباع کی حیثیت سے کسی کی طرف دیکھنا جائز اور درست نہیں ہے دین کے معاملے میں میرے بھائی عزیز اور دوستوں اسی طرح سے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے ہدایت یاب ہو جاؤ گے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں ہدایت لینی ہے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو ماننا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں بار بار فرماتے تھے اپنے خطبہ جب بھی خطبۃ الحاجہ پڑھتے تھے چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو چاہے خطبہ نکاح ہو یا خطبہ محاذرہ اور تقریر ہو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ پڑھتے تھے اس میں یہ ضرور پڑھتے تھے فعین خیر الحدیث کتاب اللہ اللہ الحدی محمد صلی علیہ وسلم کہ سب سے بہترین کتاب کتاب کتاب سب سب سے سے اچھی اللہ کی ہے اور بہترین لائی ہوئی ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وان ھذا صراط مستقیم فتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلی کہ یہ سیدھا راستہ ہے اس کو اپنا لو میری اتباع کرو اور اس کو فالو کرو اور اگر اس کے علاوہ دوسرے راستوں کو اپناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تم بھٹک جاؤ گے تم تفرقہ بازی میں مبتلا ہو جاؤ گے اسی طرح سے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں بے شمار آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں بیان کی گئی اور ذکر کی گئی اور آپ کے وظیفے کو بتایا گیا لقد من من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم والحکمہ من قبل لفی ضلال مبین اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلا تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم تعلیم دیتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں کتاب کی کتاب اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور اسی طرح سے تزکیہ یہ ہمارے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا اگر کسی دوسرے کی تعلیمات کو کسی دوسرے کی حکمت کو ہم اپنائیں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھٹک جائیں گے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں میں آپ کو واقعہ سناؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے جس مجلس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو توریت کا کہیں سے کوئی نسخہ مل گیا اور وہ لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلتا جاتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدلتا جا رہا ہے انہوں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدل چکی ہے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضی وہ بھی اسلام دینا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر کے راضی ہو گیا اور دین کو اسلام کو دین مان کر کے راضی ہو ہو گیا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر کے راضی ہو گیا اعتراض کیا اقرار کیا رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر لو کان موسا حین لما وسعه الا کہ اگر موسا علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے میرے پیچھے پیچھے چلتے تو امتی تو امتی ہے انبیاء بھی اگر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتے اور آپ کی نبوت پاتے تو وہ بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرتے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ دین اور شریعت کے معاملے میں کہیں دائیں بائیں نہیں دیکھا جائے گا آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے گا آپ کی تھوڑی ہوئی سنتوں پر عمل کیا جائے گا دائیں پائے کسی امتی کے عمل کو یہاں تک کہ کسی صحابی کے عمل کو بھی نہیں دیکھا جائے گا آپ کو ایک اور مثال دوں قیامت کے قریب عیسا علیہ تو والسلام کا نزول ہوگا آسمان سے وہ اتارے جائیں گے کیونکہ ہاں اور دوسری جگہ بر علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہودیوں نے سازش کر کے ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب جب مسیح دجال کا خروج ہوگا اور دنیا میں اپنے معبود اور اپنے اللہ ہونے کا اور خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ساری دنیا کے اندر پھر کر کے جب وہ ملک کے پہنچے گا تو علیہ سلا والسلام نازل ہوں گے اور ان کو اتارا جائے گا عیسا علی والسلام جس وقت نازل ہوں گے ایک مسجد کے منارے پر اتریں گے وہاں سے نیچے آئیں گے فجر کی نماز کے وقت ہوگا اور امام مہدی مسلح پر کھڑے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ و والسلام کو دیکھتے ہی فرمائیں گے کہ آئیے وہ پہچان جائیں گے کہ یہ نبی علیہ و والسلام ہے فرمائیں گے کہ آپ آئیے اور امامت کیجیے وہ کہیں گے نہیں اس امت کا امام ہی امت امامت کرائے گا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا علیہ السلام والسلام سلام آگے نہیں بڑھیں گے اس سے علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ نہیں گھٹتا ہے بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسا علیہ السلام و بھی امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اس وقت جو شریعت نافذ کریں گے وہ شریعت محمدیہ نافذ کریں گے اس وقت اور انجیل کو نافذ نہیں کریں گے تورت اور انجیل کی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے اسی طرح سے قرآن پاک سورہ عال عمران پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اشاد فرماتا ہے

جو تمہاری چیزوں کی تصدیق کرے اس سے مراد بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تمہاری زندگی میں اگر ہمارے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو کیا النبی و لطنسر اللہ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے کیا تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے کیا تم ضرور ان کی مدد کرو گے پال آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا واخل تم اسری اور میرے وعدے کو اور میرے عہد و پیمان کو پکڑ لیا تو لوگوں نے کہا تمام انبیاء نے کیا کہا پالو اقررنا ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا پالما شاہدین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی گواہ ہوں کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو تم ان پر ایمان لے آنا میرے بھائیو یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور معراج کی رات میں جب آپ مسجد اقس مسجد حرام سے مسجد اقسا تشریف لے آئے لے گئے من المسجد المسجد الحرام اللہ حوله وہاں پر جب پہنچے تو تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے ہاں براق بادہ گیا بیت المقدس مقدس سے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباد انبیاء کی امامت کرائی آپ سید الانبیاء ہیں سید ولد آدم ہیں سید الانبیاء والمرسلین ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا بيد لباء الحمد يوم القيامه ولا فخرا کہ میں میں آدم علیہ الصلات والسلام کی اولاد کا سردار ہوں ان اولاد میں اس ذریت میں آدم علیہ السلام بھی ہوں گے نو علیہ السلام بھی ہوں گے ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے موسا علیہ السلام بھی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام تو السلام بھی ہوں گے سب کے سردار ہمارے آقا مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے میرے بھائیو ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حضرت صحیح مسلم کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کا مثل رجل بنا دارا کا مثل رجل بنا دارا الا موضع موضع لبنه فجعل الناس يدخلونه ويتعجبون ويتعجبون من يدخلونها منها ويقولون لولا فقال رسول الله الله صلى عليه وسلم انا ختمت بي رواه مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد گھر کو مزین کیا آراستہ پہ راستہ کیا مکمل کیا سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے اس کو چھوڑ دیا تو اور لوگ پھر اس گھر میں داخل ہوئے اور اس گھر کی بناوٹ سے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے اور اسے پسند کرنے لگے لیکن یہ بھی کہنے لگے کہ اے کاش کے یہ عید عید کی کی جگہ جگہ جو باقی ہے گھر والے نے بھی بھی کو پر کر دیا ہوتا اور اس کی جگہ بھی عید لگا دی ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عید کی جگہ ہوں میں وہ آخری عید ہوں جو انبیاء کی اور رسولوں کی عمارت میں آخری عید کی حیثیت رکھتا ہوں میرے ذریعے سے تمام انبیاء اور رسولوں کی کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا میرے عزیزوں اور دوستو یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور سناؤں آپ کو اور سناؤں آپ کو میرے عزیزوں اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال مسلی مسل ما اللہ من الہدا والنور کہ میری مثال اور میں جس ہدایت اور نور کو لے کر کے آیا ہوں اور بھیجا گیا ہوں اس کی مثال کم الی اصاب اربا اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو زمین کے زمین پر برسے اور اس میں سے فکان منہا نقیت فکان منہا نقیت اور اس میں سے ہاں اس زمین میں ایک بڑا اچھا بہترین زرخیز زمین کا ٹکڑا تھا اور اس نے ایک ٹکڑا ہے اور اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور جذب کرنے کے بعد کثیر پھر اس نے گھاس اور بہت سارا پھول اور پودا اگایا لوگوں نے اس سے کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھایا وہ منہا ہے آزاد اب سخت اور اس میں سے ایک حصہ ایسا تھا جو سخت حصہ تھا لیکن اس نے اپنے اندر پانی کو روک لیا لہذا لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو لوگوں کو اس کے پانی کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا چنانچہ لوگوں نے پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا اور پانی بھرا اس سے کھیتی کی وہ منہا اخرا اور پھر وہ زمین کا حصہ وہ بارش کا پانی ایک زمین کے ایک ایسے حصے پر برسا جو بالکل چٹیل ہے ان بالکل چٹیل ہے لا تم تم سکما کلا جو نہ پانی کو روکتا ہے اور نہ کیا کہتے گھاس پھوس اور پودا اور پھل فروٹ اگاتا ہے فضا لکھا اللہ یہ مثال اس کی ہے جو اللہ کے دین میں ہاں اللہ کے دین میں جو سمجھداری حاصل کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس سے نفع اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک مطالعہ کے بھیجے ہوئے اس علم سے فائدہ اٹھاتا ہے سیکھتا ہے سکھاتا ہے اور اس کی مثال ہے جو دین اور شریعت اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی طرف سر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا ہے ولم یقبل حدی اللہ ارسل تو بھی اور اس ہدایت کی طرف اس ہدایت کو نہیں قبول کرتا ہے جس کو میں بھیج دے کر کے بھیجا گیا ہوں میرے بھائی عزیز اور ساتھیو یہ شریعت کی باتیں یہ شریعت یہ کتاب و سنت یہ روح ہے زندگی ہے بارش ہے پانی ہے جس سے زندگی زمین کو ملتی ہے اگر وہ بارش اور وہ کیا کہتے ہیں نور ہمارے دلوں کی کھیتی پر برسے گا ہمارے دلوں کی زمین پر برسے گا تو ہمارے دل کیسے ہوتے ہیں یا تو اس کو قبول کر لیں گے اور اس پر عمل کریں گے خود فائدہ اٹھائیں گے لوگوں کو فائدہ اٹھائیں پہنچائیں گے یا فائدہ کم اٹھائیں گے لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچائیں گے اور ایسے بھی دل ہوتے ہیں جو دل بالکل سخت ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمباد فهي كالحجارة أوشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء جو لوگ کتاب و سنت کی ہدایت کو نہیں مانتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں بلکہ پتھر سے بھی پتھر ہو جاتے ہیں پتھر تو ایسے بھی ہیں جن میں بعض پتھروں سے پانی نکلتا ہے بعض پتھر اللہ کی ڈر سے خوف سے شک ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں تو ایسے دل نہیں ہونی چاہیے ہونے چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور بھی میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں بہت مختصر طور پر میں ایک نادر مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں عربی نہیں پڑھوں گا میں صرف جو ہے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہو دعا کیا تھا ربنا ہوگا فیہم رسولا منہم کہ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہو عیسیٰ علیہ السلام کو کی بشارت ہو کیونکہ انہوں نے میرے آنے کی بشارت تھی وہ مبشرم وہ مبشرم بے رسول احمد میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میری والدہ نے جب میں حمل سے ہوا تو میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس نے قصور شام شام کے محلوں کو روشن کر دیا شام کے محلوں کو روشن کر دیا اور میں سات دن بکر کے خاندان میں میں نے دودھ پیا میں وہاں پر ان کے ساتھ میں تھا تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت چار سال تھی کہ دو آدمی آئے جن کے اوپر جو ہے سفید لباس تھا ان کے ساتھ سونے کا ایک ہاں، سونے کی ایک پلیٹ تھی جو کیا کہتے ہیں برف سے بھری ہوئی تھی انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا سینا چاک کیا پیٹ چاک کیا اور میرا دل چاک کیا اور اس میں سے ایک کالے رنگ کا گوشت کا لوتھڑا نکالا اور اسے جو ہے پاک و صاف کیا پھر دھلا اس کو اور دھل کر کے میرے پیٹ اور جو ہے میرے پیٹ اور میرے دل کو صاف کر کے اور اسی برف سے اسی برف کے پانی سے اس کو دھلا یہاں تک کہ پھر اس کے بعد اس کو اپنی جگہ پر لوٹا دیا پھر بکال احد صاحب ہی ان میں سے ایک آدمی نے ایک نے دوسرے سے کہا کہ من امتی ہی کہ ان کو وزن کرو ان کی امت کے دس لوگوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وزن کیا میری امت کے دس لوگوں سے وزن تو ہم تو میرا وزن ان سے بھاری ہو گیا پھر دوسرے نے کہا کہ ان کو وزن کرو امت کے سو لوگوں سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے سو لوگوں سے وزن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وزن تو ہم تو میرا وزن ان سے سو لوگوں سے بھی بھاری ہو گیا پھر اس نے کہا اپنے ساتھی سے کہ ان کو ان کی امت کے ہزار لوگوں سے وزن کرو تو ہزار لوگوں سے اس نے وزن کیا تو میں ہزار لوگوں سے بھی بھاری ہو گیا پھر اس کے ساتھی نے کہا داہو ان کا ان کو چھوڑ دو اگر ان ان کو سے بھی وزن کرو گے تو ان کا وزن کیا ہوگا بھاری ہو جائے گا اللہ اکبر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھ لو مان لو اپنی زندگی میں تاج کر لو پیروی کر لو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا کن ان کن سن تحم اللہ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو یو اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا میرے ساتھیوں میرے بھائیوں عزیزوں اور دوستوں آج دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں ہم دائیں بائیں بہت دیکھتے ہیں فلاں امام کا کون ہے فلاں مفتی صاحب کا کون ہے فلاں امام صاحب نے فرمایا فلاں مفتی صاحب نے فرمایا ہے پیر صاحب نے فرمایا فلاں ولی صاحب نے فرمایا فلاں ہمارے بڑے نے فرمایا ہے ہمارے جو ہے بابا آبا وجداد نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہاں گئی ہم نے اپنے دل سے نکال دیا آج مخالفت پر اترے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانتے ہیں اور صحیح ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے لیکن ہم فلاں ہیں فلاں کو ماننے والے ہیں لہذا فلاں کی بات ہی کو عمل کریں گے اور انہیں کو بات مانیں گے ان لوگوں ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فطرے میں یعنی شرک میں مبتلا کر دے یا یہ کہ ان کے اوپر آسمان سے آزاد علیم نازل کر دے لہٰذا میرے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو ہاں جو نجات پانے والی جماعت ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اپنی نسبت کسی امتی کی طرف کسی صحابی کی طرف نہیں کرتی ہے کسی دوسرے کی طرف نہیں کرتی ہے اطاعت اتباع پیروی دین شریعت عبادت کے معاملے میں کسی دوسری شخصیت کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتی ہے میرے بھائی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماں انالیہ لوگ یوم واصحابی نجات وہ لوگ پا جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے صحابہ کا طریقہ الگ نہیں ہے وہ صحابہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس کو انہوں نے اپنایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الحا نجات پانے والی جماعت کی طرح سے ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آپ کی تمام سنتوں کو دل سے اور سینے سے اور گلے سے لگانے کی کی توفیق عطا فرما زندگی میں ہمیں اسوا اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما آمین رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى اله واصحابه اجمعین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم